دعائیں ایمان والوں کے لیے سانس لینے کی طرح سکون آور ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں ہیں کہ کس کس کو معمول بنائیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ انسان کی زبان بولنے سے نہیں تکتی سبزی بیچنے والے کتنی آوازیں لگاتے ہیں بسوں کے کنڈکٹر کتنا بولتے ہیں جن لوگوں کو بک بک یا گپ شپ کی عادت ہو وہ کتنا بکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ایمان والوں کے لیے سانس لینے کی طرح سکون آور ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جتنا کام کیا کوئی اور اتنا کر سکتا ہے ہرگز نہیں پھر اتنے کام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو معمول بنایا تو معلوم ہوا کہ ہم فارغ لوگوں کے لیے تو اور زیادہ ممکن ہے بس جل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے اور یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے ذکر و استغفار کے ذریعے اپنی جنت کو آباد کرنا ہے لوگ دنیا کا گھر بنانے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں جنت تو بہت قیمتی ہے بہت قیمتی